اکرما کا ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ جناب اکرما رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گردن موڑے بغیر ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے حدیث نمبر انیس سو پچپن مسند احمد